ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں تو آپ نے اپنی اس کارروائی کی ابتدا مجھ سے کی آپ نے کہا عائشہ میں تمہارے سامنے ایک معاملہ رکھتا ہوں تم اپنے ماں باپ سے مشورہ لیے بغیر جواب دہی میں جلد بازی نہ کرنا عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں آپ خوب سمجھتے تھے کہ میرے والدین مجھے آپ سے جدائی و علیحدگی کے اختیار کر لینے کا حکم نہیں دے سکتے پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایوہ النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا سے لے کر یہاں تک للمحسنات من کن اجرا عظیما میں نے کہا کیا میں اس بارے میں ماں باپ سے مشورہ لوں نہیں مجھے کسی مشورے کی ضرورت نہیں میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہوں آپ کی دیگر بیویوں نے بھی ویسا ہی کچھ کہا جیسا میں نے کہا تھا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو چار یہ حدیث صحیح ہے